وائل بن داود نے کہا کہ میں نے بہی سے سنا وہ کہتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مقاعد میں ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سعید بن یعقوب تالقانی پر قیرات کی ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ کو ابن مبارک ان یعقوب بن بواسطہ عطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزاد ابراہیم کا جنازہ پڑا تھا جبکہ وہ ستر دنوں کا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھاسی